حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام بطور عطیہ دیا پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے لیے آپ خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو عطیہ دیا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے بھی واپس لے لو یہ سیاق محمد بن منصور کا ہے یعنی قطعیبہ بن سعید بن مانا بیان کرتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو دو